السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کل آپ کو تو خاصا ہارڈ ورک کرنا پڑ رہا ہوگا وی یو کے چاروں کورسز کی وجہ سے پچھلے لیکچر کیسا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکرو پروسیسرز کا تذکرہ کیا تھا مائکرو پروسیسر وہ کمپوننٹ ہے جو کہ کسی بھی کمپیوٹر کا ہارٹ اینڈ برین ہوتا ہے central computer that is the microprocessor پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی مائکرو پروسیسر کے کچھ حصے ہوتے ہیں یہ کہ اس پہ دو کیشز ہوتی ہیں the the instruction cache and data cache cache is like on chip memory اس کے علاوہ کسی بھی مائکرو پروسیسر میں ایک انسٹرکشن ڈی کوڈ یونٹ ہوتا ہے ایک اے ایل یو بھی ہوتا ہے یعنی کہ arithmetic logic unit unit unit جس کو انٹیجر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تاکہ ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کو مینیپولیٹ کر سکیں انہیں ملٹیپلائی کر سکیں ڈیوائڈ کر سکیں ایڈ کر سکیں سبٹریکٹ کر سکیں اور ایک برانچ پروڈکٹر بھی آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسر میں پایا جاتا ہے برانچ پروڈکٹر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈ کو دیکھتا رہے اور پرڈکٹ کرتا رہے کہ نیکسٹ کون سی انسٹرکشن چلے گی اور اس کے مطابق اس کے لیے جو ڈیٹا چاہیے وہ پہلے سے ہی مائکرو پروسر کے اندر کسی طریقے سے لے آئے اور وہ اس ڈیٹا کو لا کے پری فچ بفرز میں رکھ دیتا ہے تو یہ تو ہوئے مائکرو پروسر کے امپورٹنٹ سب یونٹس ہم نے مورز لا کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ٹرانزسٹرز کی تعداد ایک مائکرو پروسر میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح اس کی کمپیوٹیشنل کیپیسٹی اس کی کمپیوٹیشنل پاور میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی تقریباً ہر اٹھارہ مہینے کے بعد مائکرو پروسر جو ہیں ان کی قوت میں ان کی کمپیوٹیشن کیپبلٹی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے آج کے لیکچر کے دو گولز ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا وہ نمبر سسٹم ہے which is natural for the microprocessors اور وہ ہے دا بائنری نمبر سسٹم آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم وہ نمبر سسٹم جو ہمارے لیے نیچرل ہے یعنی کہ دا ڈیسیمل نمبر سسٹم اس سے ہم بائنری سسٹم میں کیسے جاتے ہیں اور اس سے واپس کیسے آتے ہیں ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ بعض ایسے آپریشنز ہوتے ہیں which are fundamental to computations ان آپریشنس کا ایک سب سیٹ جو ہے وہ لاجک آپریشنس کہلاتا ہے تو آج ہم نے مائکروپاسر میں جو لاجک آپریشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے اور جن لاجک آپریشنس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہیں the not operation the and operation the or operation as well as the exclusive or operation تو دو گول بائنری نمبر سسٹمز اور دوسرا لاجک آپریشنس تو جناب سب سے پہلے ہم بائنری نمبر سسٹم کی بات کرتے ہیں بائنری نمبر سسٹم جو ہے ہم اسے بیس ٹو سسٹم بھی کہتے ہیں جس طرح ہمارا ایک ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس کو ہم بیس ٹین سسٹم کہتے ہیں اسی طرح بائنری نمبر سسٹم کو ہم بیس ٹو سسٹم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ ڈیسیمل سسٹم میں دیکھیں تو اس کو بیس ٹین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں there are a total of ten ten ten symbols symbols base ten symbols کون کون سے ہیں zero one two three four five six seven eight nine there are nine symbols جن کی مدد سے آپ کوئی بھی ڈیسیمل نمبر لکھ سکتے ہیں اسی طرح بائنری نمبر سسٹم میں there are two symbols zero اور ون تو ان زیرو اور ون کی مدد سے ہم کوئی بھی نمبر ایکسپریس کر سکتے ہیں بائنری نمبر سسٹم میں اس کے علاوہ آپ بعد میں دیکھیں گے ہم آج اس کا تذکرہ تو نہیں کریں گے there are other important number system as well ایک آکٹل نمبر سسٹم ہے ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے which are important to computer scientist octal number system میں بیس جو ہے وہ ایٹ ہے یعنی سمبلس ٹوٹل کتنے ہیں آٹھ zero one two three four five six seven decimal جو ہے اس میں بیس جو ہے وہ سکسٹین ہے and there are sixteen zero one two three four five six seven eight nine اور اس کے بعد A B C D E F so zero سے ایف تک اگر آپ کاؤنٹ کریں سولہ سمبل بنتے ہیں تو ڈیسیمل میں اگر آپ نے کوئی بھی نمبر لکھنا ہو تو آپ یہ سولہ سمبل استعمال کرتے ہیں اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک کانسپٹ پوزیشنل کال جب بھی آپ کو ڈیسیمل نمبر دیکھتے ہیں جس طرح اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے four thousand two hundred and two کسی بھی نمبر میں ڈیجٹ کی لوکیشن جو ہے اس کا امپیکٹ ڈٹرمن کرتی ہے فار ایگزامپل جو ڈیجٹ آپ کے رائٹ right موسٹ پہ ہوتا ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ کہلاتا ہے اس کا اس نمبر کی اوور آل مقدار سے سب سے چھوٹا اثر ہوتا ہے اسی طرح جو لیفٹ موسٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ڈیجٹ سمجھا جاتا ہے جس طرح کے اس نمبر میں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے four is the most significant digit the rightmost is the four and that is the most significant digit اب ان چیزوں کو ہم دیکھتے کس طرح ہے ان چیزوں کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی ایسے نمبر کو دیکھیں تو ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں لیسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ سے یعنی کہ ہم رائٹ موسٹ ڈیجٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس نمبر کو ہم لکھ دیتے ہیں اور پھر اس ملٹی پلائی کرتے ہیں ten raise to power zero سے اس کے بعد ہم دوسرا ڈیجٹ جی- دیکھتے ہیں اس کو ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں ten raise to power one سے تیسرے کو ten raise to power two سے چوتھے کو ten raise to power three سے یعنی جو چوتھا ڈیجٹ ہے وہ سب سے سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اس کو ہم ایک ہزار سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں جو تیسرا ڈیجٹ ہے وہ اس سے ذرا کم سگنیفیکنٹ ہے اس کو ہم سو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو دوسرا ڈیجٹ ہے اس کو ہم دس سے اور جو پہلا ڈیجٹ ہے اس کو ہم ایک سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس طرح یو ملٹیپلائی کر کے پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی سب سمز بنتی ہیں ان کو ایڈ کر کے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جناب we are talking about four thousand two hundred and two تو اسی نمبر میں اس ڈیسیمل نمبر میں four thousand two hundred two میں دو کا ڈیجٹ ٹو اٹ ٹوائس لیکن پہلے اس کی کوئی اہمیت ہے اور دوسرے موقع پہ جب وہ ہے تو اس اس کی کی نسبت بہت زیادہ اہمیت ہے پہلے والا ڈیجٹ جو ہے پہلے والا جو دو ہے it represents the quantity two whereas the second appearance of this digit two implies a quantity two hundred جناب بائنری نمبر سسٹم جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح لکھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح پوزیشنل نوٹیشن میں لکھے جاتے ہیں آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک ہوا ہے one zero zero one one یہ ایک بائنری نمبر ہے اور اس میں بھی the rightmost digit is the least significant and the leftmost digit is the most significant digit of the number جس طرح ڈیسیمل سسٹم میں بیس ٹین تھا تو ہم پاور آف ٹینز سے ملٹیپلائی کر رہے تھے تو یہاں پہ کیونکہ بیس ٹو ہے تو ہم پاور آف ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جو one zero zero one one ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں as one times two to power zero plus one times two raise to power one plus zero times two raise to power two plus zero times two to power three plus one times two raise to power so میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے لیفٹ موسٹ ڈیجٹ کا سب سے کم امپیکٹ ہوتا ہے رائٹ موسٹ ڈیجٹ کا تو جناب یہ تھی پوزیشنل نوٹیشن اور جیسے میں نے کہا کہ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اور بائنری نمبر سسٹم میں یہ نوٹیشن کامن ہے اور اگر آپ آکٹل یا ڈیسیمل میں بھی جائیں وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی exactly یہی نوٹیشن یوز کی جاتی ہے کسی بھی نمبر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور فرق ان سب نمبر سسٹم میں یہی ہے کہ بیس چینج ہو رہا ہے اس لیے وہ جو پاورز آپ یوز کرتے ہیں وہ ڈیسیمل میں ٹین کی پاور یوز کرتے ہیں بائنری میں ٹو کی آکٹل میں ایٹ کی اور ڈیسیمل میں سکسٹین کی تو جناب نیکسٹ ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیمل میں کاؤنٹنگ تو آتی ہے آپ زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد you go one two three four five six seven eight nine اور نائن کے بعد آپ کے وہ جو دس سمبل وہ تو ختم ہو گئے تو آپ کو دو سمبلز ملا کے ایک نمبر بنانا پڑتا ہے جس کو ہم لکھتے ہیں ون زیرو اور جس سے ہم مراد لیتے ہیں دس کی اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ جہاں تک کاؤنٹنگ ان بائنری سسٹم کا تعلق ہے it's exactly same thing you start with zero then you then you see one اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس صرف دو ہی سمبل تھے ختم ہو گئے تو اب آپ کو ایک کمپوزٹ نمبر بنانا پڑے گا یعنی اب آپ کو دو ڈیجٹس کو ملا کے ایک نمبر بنانا پڑے گا تو جو نمبر بنتا ہے وہ ہے ون زیرو سو سب سے پہلے تھا زیرو پھر ون اور اب نیا نمبر جو بنا ہے وہ ہے one zero so one zero جو بائنری کا ہے وہ ڈیسیمل کے ٹو کے برابر ہے اس کے بعد ون زیرو کے بعد ون ون آتا ہے اس کے بعد ون زیرو زیرو آتا ہے and so on and so forth اب آپ کو یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ ڈیسیمل کی بھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے بائنری کی بھی نظر آ رہی ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں فرق بڑے واضح سے کہ ڈیسیمل میں جو جو نمبر کا میگنیچیوڈ بڑھتا ہے تو تو اس میں ڈیجٹس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن بائنری میں جو جو نمبر بڑھتا ہے اس کے ڈیجٹس میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ڈیجٹ میں اضافہ بائنری کی صورت میں بہت تیزی سے ہوتا ہے یعنی جب آپ کاؤنٹنگ میں جب ڈیسیمل کاؤنٹنگ کر رہے ہیں آپ فار ایگزامپل تھرٹی سکس پہ پہنچتے ہیں تو ابھی بھی دو ہی ڈیجٹس ہیں ویئرز بائنری میں چھ ڈیجٹس ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بائنری نمبر جو ہیں اس میں کیونکہ سمبل صرف دو ہیں اس لیے نمبرس بڑے لکھے جاتے ہیں ڈیسیمل میں کیونکہ سمبلس زیادہ ہیں اس لیے نمبرس چھوٹے دکھے جاتے ہیں اب ذرا ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ why are we interested in binary numbers جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بائنری نمبرز میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ جو مائکرو پروسیسر ہے اس کے لیے یہ بڑا نیچرل سا نمبر سسٹم ہے وہ نیچرل کیوں ہے اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر جو ہے اس میں جو سمپلسٹ ایلیمنٹ ہے نا وہ ایک سوئچ ہے وہ سوئچ یا تو آن ہوتا ہے یا پھر آف ہوتا ہے یعنی اس کی دو اسٹیٹس ہیں اور بائنری سسٹم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف دو ہی سمبلس ہیں so that's why is a good match between the binary number system and the microprocessor switch جب آن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی بائنری ویلو ون ہے جب وہ آف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بائنری ویلو زیرو ہے سو so, جناب مائکرو پروسیسر میں بائی نمبرز یوز ہوتے ہیں because it is natural for a microprocessor اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ ہم ہیومن بینگز جو ہیں ہم ڈیسیمل نمبر اتنے پسند کیوں کرتے ہیں why do you use decimal numbers most always میں نے تھوڑے ہی ہیومن بینگس کو دیکھا ہے کہ جو آکٹل میں بات کر رہے ہوں یا پھر ڈیسیمل میں یا پھر بائنری میں کیا وجہ ہے اس کی وجہ تو مجھے ہی معلوم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سال پہلے کسی نے اپنی لیفٹ ہینڈ کی انگلیوں کو گنا ہوگا one two three four five right hand کی انگلیوں کو گنا ہوگا six seven eight nine ten میرے خیال میں that is the origin of the decimal system کیونکہ ہماری دس انگلیاں تھیں اس لیے ہم ڈیسیمل میں بات کرتے ہیں اگر اتفاق سے ہماری دس نہ ہوتی صرف دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم بائنری میں باتیں کر رہے ہوتے آپ نے لفظ سنا ہوگا bit B I T bit یہ کہاں سے آتا ہے تو جناب یہ یہ لفظ بٹ آتا ہے بائنری ڈیجٹ سے یعنی بائنری کے پہلے دو لیٹر بی آئی اور ڈیجٹ کا آخری letter T bit so bit کیا ہوتا ہے this is the smallest entity in microprocessor اور یا پھر انی ڈیجیٹل سسٹم بٹ جو ہے it is the smallest entity bit کی ویلو یا تو ون ہوتی ہے یا پھر زیرو ہوتی ہے یعنی بٹ کی ویلو بائنری ہی ہوتی ہے آئی در ون اور زیرو آپ نے بائٹ بھی سنا ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم بہت دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں بائٹ سے مراد ہوتی ہے combination of eight bits bits so اگر ہم چار کو one two three four five six seven کر کے یوں اپنے سامنے رکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ collection of eight bits it's called a byte ان چیزوں کے بارے میں ہم بعد میں خاصی باتیں کریں گے اب جناب ایک امپورٹنٹ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری لینگویج تو ہے ڈیسیمل کمپیوٹرز کی لینگویج ہے بائنری تو ہم اس میں کنورٹ کیسے کریں اور واپس کیسے آئیں تو ایک ایگزامپل کی مدد سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کو ایک ڈیسیمل نمبر دوں اور کہوں کہ جناب اسے بائنری میں کنورٹ کریں اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا ایلگوریتم کیا ہے اس کا پروسیس کیا ہے تو آئیے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں میں کروں گا یہ کہ میں لکھوں گا نمبر سیونٹی فائیو یعنی کوئی بھی نمبر آپ کہتے ہیں کہ سیونٹی فائیو کو کنورٹ کرے تو میں سیونٹی فائیو کو کر دیتا ہوں اور سیونٹی فائیو کی ایک سائڈ پہ میں لکھوں گا ٹو میں نے کو اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے تو میں اسے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو جناب جواب آتا ہے سینتیس اور ریمائنڈر آتا ہے ون اس کو میں سیونٹی فائیو کی دوسری سائڈ پہ لکھ دوں گا اس کے بعد میں اسے پھر ٹو سے ڈیوائڈ کرتا ہوں اب 37 کو میں نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو جواب 18 آیا اور ریمائنڈر بھی آیا ریمائنڈر میں نے دوسری سائڈ پہ لکھ دیا پھر کروں گا میں پھر ڈیوائڈ کروں گا اب جواب آئے گا 9 اور لیکن اس دفعہ ریمائنڈر کتنا ہے 18 تو ایون نمبر ہے نا اور اسے دو سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ریمائنڈر کیا ہوگا زیرو تو جناب ہم زیرو لکھ دیتے ہیں ایک دفعہ پھر کرتے ہیں اس دفعہ پھر چار اور ریمائنڈر ون پھر کرتے اس دفعہ دو اور ریمائنڈر زیرو ایک دفعہ پھر کرتے اب جناب ون اور ریمائنڈر کیا ہوا ریمائنڈر زیرو ایک اور دفعہ کرتے ہیں اب جناب دیکھیں کہ یہ زیرو آ گیا یہاں پہ اور اس کے بعد ریمائنڈر کتنا ہے ون اب کیونکہ مڈل کالم میں زیرو آ گیا ہے اس لیے وی اسٹاپ سو پروسیس یہ ہے کہ آپ دو سے ڈیوائڈ کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں انٹل دا پوائنٹ کہ جب مڈل کالم میں زیرو بچ جائے جب زیرو بچ جائے آپ رک جائیں اور پہلے دو کالم ہیں ان کو اب آپ اگنور کر دیں ان کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ یہ جو تیسرا کالم ہے اس کو آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھیں اور لکھنا شروع کر دیں اور لکھنا شروع کر دیں فروم لیفٹ ٹو رائٹ تو جیسے میں نے بتایا کہ تیسرے کالم کو آپ نے باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھنا ہے اور لکھنا ہے فروم لیفٹ ٹو رائٹ آپ اسے لکھیں اب جو نمبر آپ کو ملے گا that is the binary version of seventy five ہے نا آسان پروسیجر تو جناب سیونٹی فائیو جو ہے وہ کس کے برابر ہے بائنری میں it is equal to one zero zero one zero one one اب ہم نے یہ کام تو کر لیا لیکن اس جواب کو جو ہم نے بائنری میں جواب نکالا اس کو ہم چیک کرنا چاہیں گے تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے آپ one zero zero one zero one one کو لکھنا شروع کر دیں لانگ ہینڈ میں یعنی پاور آف ٹو میں لکھنا شروع کر دیں تو آپ لکھیں گے one times power zero plus one times power one plus zero times rest power two plus one times power three plus zero rest power four plus zero times two to power five plus one times two to power six اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا one plus two plus zero plus eight plus zero plus zero plus sixty four ان کو اگر آپ ایڈ کریں تو جواب آیا سیونٹی فائیو تو جناب جو ہم نے بائنری نمبر نکالا تھا اس کو ہم نے چیک کر لیا ہے وہ ڈیسیمل میں واقعی سیونٹی فائیو کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروسیس بالکل درست تھا ایک دفعہ اور اس پروسیجر کو ہم دوہرا لیتے ہیں لیکن اس دفعہ بجائے سیونٹی فائیو کے ہم کسی اور نمبر کو کنورٹ کرتے ہیں ہم ون ہنڈریڈ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی پہلے آپ ون ہنڈریڈ لکھیں جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کریں جب آپ ففٹی آئے گا اور ریمائنڈر زیرو ہوگا اس کے بعد اسے پھر ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو جب آپ ٹوینٹی فائیو آئے گا اور ریمائنڈر زیرو ہوگا پھر ڈیوائڈ کریں پھر ڈیوائڈ کریں پھر ڈیوائڈ کریں اور کرتے جائیں اس وقت تک جب تک مڈل کالم میں زیرو نہیں آ جاتا جو ہی وہ زیرو آتا ہے you stop you ignore the first two columns اور اس کے بعد جو تیسرا کالم ہے اس کو آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھتے ہیں اور پھر اس کو لیفٹ سے رائٹ right کی طرف لکھتے ہیں سادی سی بات ہے تو 100 ہنڈریڈ کس چیز کے برابر ہے it is equal to one one zero one zero zero 100 hundred decimal میں اور 110100 بائنری میں دے آر سیم نمبر آپ گھر جا کے اسے پلیز چیک ضرور کیجیے گا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا اس طرح آپ کی کچھ پریکٹس بھی ہو جائے گی تو جناب ہم نے اب سیکھ لیا ہے کہ اگر ہمیں ڈیسیمل نمبر دیا جائے اس کو بائنری میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور اس دوران میں جب ہم نے چیک کیا ہم نے وہاں پہ یہ سیکھا کہ اگر ہمیں بائنری نمبر دیا جائے تو اس کو ڈیسیمل میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں so now we can go either from here to there اور بیک تو آج کا ہمارا جناب پہلا گول جو ہے وہ تو اچیو ہو گیا آج ہم کرنا یہ چاہتے تھے کہ ہم بائنری نمبر سسٹم کے بارے میں لرن کرنا چاہتے تھے اور دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم سیکھ لیں کہ ڈیسیمل سے بائنری میں کیسے کنورژن ہوتی ہے اور بائنری سے ڈیسیمل میں کیسے کنورژن ہوتی ہے آپ کو <clears throat> اسی بارے میں آج ایک ہوم ورک بھی ملے گا اس کی وجہ سے یہ آئیڈیا جو ہے ان کو آپ جا کے پریکٹس کر سکیں گے اور آپ کی پریکٹس کی وجہ سے آپ آپ میں اسکل پیدا ہو جائے گی کہ بائنری کو ڈیسیمل میں اور ڈیسیمل کو بائنری میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے بولین لاجک آپریشنس یہ فنڈامنٹل آپریشنز ہیں جو کہ ہر طرح کی کمپیوٹنگ میں پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے مائکرو پروسیسر میں عموماً امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں فرض کریں کہ آپ کو میں کچھ ویریبلس دیتا ہوں ایکس وائی اور زیڈ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بولین ویریبلس ہیں تو اگر میں کہتا ہوں یہ بولین ویریبلس ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ بھائی یہ بڑے سادے سے سمپل مائنڈیڈ سے ویریبل ہیں ان کی ویلیو یا تو ون ہو سکتی ہے یا زیرو تو یعنی ایسے ویریبلس جن کی صرف بائنری ویلیوز ہو سکیں ون یا زیرو انہیں ہم بولین ویریبلس کہتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ کسی لائٹ سوئچ کی ویلیو کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ان بولین ویریبلس کے ذریعے تو جب وہ سوئچ آف ہوگا تو آپ اس ویریبل کو ویلیو سائن کر دیں گے کہ بھائی X is equal to zero اور جب وہ آن ہوگا آپ کہہ دیں گے کہ X is equal to one so بے شمار ایسی چیزیں ہیں ہماری عام لائف میں جن کی ایسی ہی ویلیو ہوتی ہے یعنی آئی در دس اور دیٹ اینڈ نتھنگ ایلس اور یہ دس اور دیٹ سے ہماری مراد آن اور آف ہو سکتی ہے زیرو اور ون ہو سکتا ہے ٹرو اور فالس ہو سکتا ہے اور بعض اوقات الیکٹرانک سرکٹس میں high state of a circuit and a low state of a circuit بھی ہو سکتی ہے تو ون سے مراد ہائی اس سے مراد ٹرو اس سے مراد آن زیرو سے مراد ہے آف یا لو یا پھر فالس تو اگر میں یہ جو میں نے چار چیزیں زیرو کے بارے میں کہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ we are talking about variable جس کی ویلو اس وقت زیرو ہے اور اگر وہ چار جو میں نے ون والی چیزیں بتائیں یعنی ون آن ہائی اور ٹرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولین ویریبل جو ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی ویلو اس وقت ایگزیکٹلی exactly ون ہے تو جناب بولین فنکشنز کی وساطت سے ہم چار فنڈامنٹل لاجک آپریشنس یا لاجیکل فنکشنز کی بات کرنا چاہیں گے پہلا تو بڑا سادہ سا ہے which is the not function not یعنی ہم کہتے ہیں کہ Y is equal to not of X یا اگر اس کو ہم سمبولکلی لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے Y is equal to X prime so X جو ہے اس فنکشن کی ان پٹ ہے اس کا ہم پرائم لیتے ہیں تو ہمیں اس کی آؤٹ پٹ ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وائی دوسرا فنکشن جو ہے اس میں دو ان پٹس ہیں یہ جو نارٹ تھا اس میں فنکشن ہے اس میں دو انپٹس ہیں ہم کہتے ہیں کہ z is equal to x and y اور سمبولکلی اس کو ہم لکھتے ہیں z is equal to x dot y تیسرا جو فنکشن ہے وہ بھی دو ان پٹس والا ہے اسے ہم کہتے ہیں دا اور لاجیکل فنکشن اس میں ہم کہتے ہیں کہ z is equal to x or y اور سمبولکلی ہم اسے لکھتے ہیں z is equal to x plus y آخری جو فنڈامنٹل آپریشن جس کی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے ایکسکلوسو اور یا اسے شارٹ کر کے ایکس اور بھی لکھتے ہیں تو ایکسکلوسو اور میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ z is equal to x exclusive or y یا سمبولکلی ہم اسے کہتے ہیں z is equal to x اور پھر ہم وہ اور والا پلس سائن لکھتے ہیں اس کے سرکل لگاتے ہیں اور پھر ہم وائی لکھتے ہیں جس طرح آپ کی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو جناب چار فنڈامنٹل آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں پہلا ہے دا ناٹ آپریشن دوسرا جو ہے وہ ہے دا اینڈ آپریشن تیسرا اور اور آخری جو ہے ایکس اور یا پھر ایکسکلوسو اور اس میں سے پہلا یعنی جو ناٹ آپریشن ہے اس میں صرف ایک ان پٹ ہوتی ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے باقی دو جو ہیں سوری باقی تین جو ہیں ان میں دو دو ان پٹس ہوتی ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے یہ ٹروتھ ٹیبلز کیا ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں لاجک فنکشن کا ایک ٹروتھ ٹیبل تو لکھ دیجئے تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے مراد بڑی سادہ ہوتی ہے ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنانا ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی فنکشن کی آل پاسبل آؤٹ پٹس لکھتے ہیں جو کہ مختلف ان پٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو اگر آپ کا ایک ناٹ فنکشن ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ y is equal to not of x تو اس میں ہم مختلف ان پٹس لکھیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور مختلف آؤٹ پٹس لکھیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو پہلے ان پٹ اور پھر اس کی کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ اس کے بارے میں جب ہم ناٹ فنکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ٹرو ٹیبل آپ کو ویسا لگے گا جس طرح اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ناٹ فنکشن کا مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وائی یعنی آؤٹ پٹ وائی جو ہے وہ ٹرو صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ان پٹ جو ہو وہ فالس ہو یعنی y is equal to not of x یا پھر y is equal to x prime اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی ٹرو تب ہوگا جب اس کی ان پٹ فالس ہوگی تو اس ٹروتھ ٹیبل میں آپ کو دو کالم لکھیں گے آپ پہلا کالم ہوگا جس پہ آپ ان پٹس لکھیں گے یعنی وہ ایکس کا کالم ہوگا اور دوسرا کالم جو ہوگا وہ وائی یعنی آؤٹ پٹ کا کالم ہوگا جہاں تک ان پٹس کا تعلق ہے there only two possible inputs input یا زیرو ہو سکتی ہے یا ون یعنی یا ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کالم میں آل پاسبل ان پٹس لکھ دیتے ہیں تو ہم زیرو اور ون وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکس زیرو ہے تو وائی کی کیا ویلو ہوگی تو وائی کی ویلو ظاہر ہے کیونکہ ناٹ فنکشن ہے اس کی اپوزٹ ہوگی تو جناب وہ تو ہوگا ون اسی طرح اگر ایکس کی ویلو ون ہے تو وائی کی ویلو کیا ہوگی اگین وی ٹیک دا اپوزٹ تو وہ ویلو ہوگی زیرو تو یہ آپ کا ناٹ فنکشن کا ٹروتھ ٹیبل بن گیا that is for x equal to zero y is one for x equal to one y is zero یہ تو بڑا سادہ سا ایک ٹرو ٹیبل تھا جس میں دو کالم تھے اور دو روز تھی اب ذرا تھوڑا سا ایک زیادہ کمپلیکس ٹرو ٹیبل دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے اینڈ فنکشن کا ہوگا سب سے پہلے یہ کہ اینڈ فنکشن سے مراد کیا ہے اینڈ فنکشن سے مراد یہ ہے کہ the output is true if and only if both inputs are true یعنی آؤٹ پٹ ون تبھی ہوگی جب دونوں کی دونوں ان پٹس ایکس اور وائی دونوں کی دونوں ون ہوں گی تو اس کا ٹرو ٹیبل ہم ڈرا کریں گے اب دیکھیں دو ان پٹس ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دو ان پٹ کے کالم ڈرا کریں گے اور ایک آؤٹ پٹ ہے z is equal to x dot y ایک کالم ہم اس کا ڈرا کریں گے اب ہم ایکس کی ویلیو لکھیں گے اور وائی کی ویلیو لکھیں گے اب یہ دیکھیے کہ ہم نے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چار پاسبل کمبینیشن ایکس اور وائی کے دکھائے ہوئے یعنی zero zero zero one one zero one one دیکھیں آپ کی دو ان پٹس ہیں and each input can take two values تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل کمبینیشن کتنے بنے ٹوٹل کمبینیشن بنے چار zero zero zero one one zero اور ون ون اب ہم نے اینڈ کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ اینڈ کی آؤٹ پٹ تبھی ون ہوتی ہے جب دونوں ان پٹس ون ہو یعنی چوتھی رو میں تو ہم ایک ون لگا دیتے ہیں کہ جناب z is equal to one only if x and y both are one باقی سب کس کیسز میں باقی تینوں کیسز میں زیڈ کی ویلو جو ہوگی وہ زیرو یا پھر فالس ہوگی so for zero zero z is zero for zero one z is zero for one zero z is zero z is only one when x and y both are one تو یہ ہو گیا آپ کا and function and function again اس سے مراد یہ ہے کہ جب دونوں ان پٹس ون ہو تو آؤٹ پٹ ون ہوگی تو یہ ہو گیا اینڈ فنکشن اب ہم بات کرتے ہیں اور فنکشن کی اور فنکشن جو ہے وہ بھی بڑا سادہ سا ہے اور فنکشن میں ہوتا یہ ہے کہ آؤٹ پٹ تبھی ہائی ہوگی آؤٹ پٹ تبھی ٹرو ہوگی when either of the two inputs are true اور بوتھ یعنی اگر کوئی بھی ایک ان پٹ ٹرو ہوگی تو آؤٹ پٹ ٹرو ہوگی اگر ایکس ٹرو ہے تب بھی ٹرو ہوگی آؤٹ پٹ اگر وائی ٹرو ہے تب بھی آؤٹ پٹ ٹرو ہوگی اگر دونوں ٹرو ہے یعنی ایکس اور وائی دونوں کے دونوں جو ہے ٹرو ہے تب بھی آؤٹ پٹ ٹرو ہوگی تو اس میں بھی کیونکہ دو پٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے ہم تین کالم بناتے ہیں ایکس کا کالم وائی کا کالم اور زیڈ کا column z is equal to x plus y تو جناب سب سے پہلا کمبینیشن ایکس اور وائی کا ہے زیرو زیرو کا کوئی بھی انپٹ جو ہے وہ ون نہیں ہے تو اس لیے آؤٹ پٹ کیا ہوگی زیرو دوسرا کمبینیشن جو ہے زیرو ون کا ہے اب کم از کم ایک ان پٹ تو ون ہے نا اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ جو ہوگی وہ ون ہوگی تیسرا کمبینیشن ون زیرو کا ہے کم از کم ایک ان پٹ ون ہے تو آؤٹ پٹ ون ہوگی آخری کمبینیشن ون ون کا ہے کیونکہ at least one input is one اس لیے آؤٹ پٹ جو ہوگی ون ہوگی تو اس ٹروتھ ٹیبل میں یعنی کہ اور کے ٹروتھ ٹیبل میں ہمارے تین کالم ہیں چار روز ہیں اور تیسرا کالم یعنی آؤٹ پٹ کا کالم جو ہے اس میں پہلا ایلیمنٹ زیرو ہے اور باقی تین جو ہیں دے آر ونس تو so far we've we at the not function the and function and the or function اب ہم ایک اور فنکشن کی بات کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں the exclusive or function exclusive or function کو ایکس اور فنکشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سمبل جس طرح ہم نے پہلے بتایا وہ تھا پلس سائن اور اس کے گرد ایک سرکل لگا ہوا ہے یہ پلس سائن اس میں بھی ہے اور سمپل اور فنکشن میں بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کچھ ریلیشن شپ ہے تو ضرور بالکل ایک ریلیشن شپ ہے اور میں میں میں اور اور اور ایکس فرق صرف چھوٹا سا ہے ہوتا یہ تھا کہ چاہے ایکس ون ہو یا وائی ون ہو یا دونوں ون ہو آؤٹ پٹ ون ہو جاتی تھی ایکسکلوسو اور میں یہ ہے کہ if either is one تب آؤٹ پٹ ون ہوگی if both are one output zero ہی رہے گی سو ایکس اور کے کیس میں اگر ایکس کی ویلو زیرو ہے وائی کی ویلو زیرو ہے then z is equal to x XOR y اس کی ویلو کیا ہوگی زیرو ہوگی کیونکہ کوئی بھی ان پٹ جو ہے وہ ون نہیں ہے دوسرا کمبنیشن جو ہے زیرو اور ون کا ہے اس سلسلے میں آپ کی آؤٹ پٹ جو ہوگی وہ ون ہوگی تیسرا کمبینیشن جو ہے ون زیرو کا اس میں بھی آپ کی آؤٹ پٹ ون ہوگی لیکن آخری کمبینیشن اس میں ایکس اور اور دا سمپل فنکشن وہاں پہ تھوڑی سی ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے یعنی آخری کیس میں جب ایکس اور وائی دونوں کی ویلیو ون ہے اس صورت میں ایکس اور جو آپ کو آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ ون نہیں دے گا وہ آپ کو زیرو آؤٹ پٹ دے گا سو ایکس اور کا ٹو ٹیبل اور سمپل اور فنکشن کا ٹو table they are almost the same except for the very last row very last row وہاں ہی تھوڑا سا فرق ہے باقی they are exactly the same تو اب جناب ہم نے چاروں فنکشن دیکھ لیے چاروں فنڈامینٹل فنکشن دیکھ لیے یعنی اینڈ دیکھ لیا ہم نے اور دیکھ لیا اور ایکس اور دیکھ لیا یہ تینوں جو ہیں ٹو انپٹ والے فنکشن ہیں اور ایک اور ہم نے فنکشن دیکھا ناٹ کا which is a single input function جو ناٹ کا فنکشن تھا اس کے سلسلے میں ہمیں صرف دو روز ڈرا کرنی پڑی تھی کیونکہ صرف ایک انپٹ تھی اور باقی تینوں فنکشن جو ہیں which are two input function اس کے سلسلے میں ہمیں ٹروتھ ٹیبل میں چار روز لکھنی پڑی تھی کیونکہ دو انپٹس میں اگر ہر انپٹ کی دو مختلف ویلیوز ہو سکے تو ٹوٹل چار کمبینیشن بنتے ہیں تو یہ تو ہم نے دیکھ لیے فنڈامنٹل لاجک آپریشنس اب ہم بات کرتے ہیں ذرا تھوڑے سے کمپلیکس سچویشنس کی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا لکھا ہے z is equal to x plus one اور اس کے بعد پرائم یعنی پہلے آپ ایکس پلس وائی کریں یعنی ایکس اور وائی کا اور لیں اور پھر اس کا آپ ناٹ لیں so this is a slightly more complex situation as compare to جو ہم نے فنڈامنٹل کیسز دیکھے تھے تیسرا جو کیس ہے وہ ہے z is equal to y dot x plus y again اس میں تھوڑی سی اور کمپلیکسٹی آ گئی ہے آخری کیس جو ہے that is the most complex of the three اس میں یہ ہے نہ صرف یہ کہ ہم وائی ڈاٹ ایکس کر رہے ہیں یعنی وائی اور ایکس کا ہم اینڈ کمبنیشن لے رہے ہیں پھر ہم اس کو ایک تیسرے ویریبل سے ایکس اور بھی کر رہے ہیں سو so, پہلے تو جو ہے ان میں کیا تھا صرف دو انپٹس تھیں یہ جو تیسرا کمبنیشن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں تین ان پٹس ہیں تو یہ ذرا اور بھی کمپلیکس سچویشن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمپل ٹرو ٹیبل تو ہم نے بنا لیے اب یہ جو ذرا زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے اس کے ٹرو ٹیبل کس طرح بنائے تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے آپ ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں the divide and conquer strategy یعنی آپ کو جو فنکشن دیا ہوا ہے اس کے آپ چھوٹے چھوٹے حصے کریں اور پھر ان کے مطابق اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں ہم اب ان تینوں فنکشنز کے جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں ان کے ٹرو ٹیبل بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی اسٹریٹجی کس طرح چلتی ہے تو جناب پہلی جو ہم نے کمپلیکس ایگزامپل دیکھی اس کو دیکھ لیں دیٹ واز ایکس اور وائی کا کمبینیشن ہے پہلے اور پھر اس کا ہم ناٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ دو کالم تو ہم ان پٹس کے بنائیں گے اس کے بعد ایک انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن کا ایک کالم بنائیں گے اور ایک پھر فائنل ریزلٹ کا کالم بنائیں گے تو کیونکہ دو ان پٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹوٹل کتنی روز ہوں گی چار کیونکہ دو ان پٹس ہیں ہر ان پٹ کی دو مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے total number of combination are four اس سے زیادہ کمبینیشن ہو ہی نہیں سکتے اور وہ کمبینیشن ہے zero zero zero one one zero one one تو اب سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیسرا کالم جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب تیسرا کالم جو ہے وہ ہے ایکس پلس وائی کا ایکس پلس وائی کا ٹرو ٹیبل یعنی ایکس اور وائی کا اگر ہم اور لیں اس کا ٹرو ٹیبل ہم نے کچھ عرصے پہلے کیلکولیٹ کیا تھا تو ہم اس کو بس یہاں پہ دہرا دیتے ہیں تو پہلے کمبینیشن یعنی زیرو زیرو کے لیے ایکس پلس وائی کیا ہوگا zero because both inputs zero اس لیے ان کا جو اور ہوگا وہ بھی زیرو ہوگا باقی تینوں جو ہیں یعنی for the combination zero one یا ون زیرو یا ون ون ہمارا جو ایکس پلس وائی ہوگا وہ ون ون اور ہوگا ریسپیکٹولی تو تو یہ ہم ہم نے نے اپنا پہلا اسٹیپ کر کر لیا ایک پہلی جو انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن تھی وہ لی اب ہم فائنل ریزلٹ کی طرف آتے ہیں فائنل ریزلٹ کیا ہے وہ ہے ایکس پلس وائی کا کمپلیمنٹ یعنی ایکس پلس وائی جو ہم کر چکے ہیں اب ہم نے اس کا صرف ناٹ لینا یعنی اس کی صرف نفی کرنی ہے تو جو جو اس کالم میں لکھا ہوا ہے ایکس پلس وائی کے ہم z is equal to x plus y complement میں اس کا الٹ لکھ دیں گے تو جناب پھر فائنل کالم میں کیا لکھا گیا فائنل کالم میں لکھا گیا ون زیرو زیرو زیرو یعنی when x and y both are zero the output is one otherwise the output is zero تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنکشن بن گیا اور اس کا ایک خاص اس کا ایک اسپیشل نام بھی ہے یعنی جب آپ دو چیزوں کا اور لے کے پھر اس کا ناٹ کرتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے اس کا نام ہے NOR N O R the negative or function تو چار تو فنڈامنٹل فنکشن میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے نور جو ہے وہ بھی ایک ویسا ہی فنکشن سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فنکشن ایسا ہے جس کو ہم نینڈ فنکشن کہتے ہیں یعنی اگر آپ ایکس اور وائی کا اینڈ لے کے اس کا ناٹ لے لیں تو بنتا ہے ناٹ اینڈ جس کو شارٹ کر کے نینڈ فنکشن کہا جاتا ہے آخری ایسی ہی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں XNOR NOR the exclusive gate وہ بھی اسی طرح کہ پہلے آپ ایکس اور لیں ایکس اور وائی کا پھر اس کا آپ نیگیٹو کر لیں اس کی ناٹ کر لیں تو اس سے بن جاتا ہے ایکس نور فنکشن تو چار تو وہ فنڈامنٹل فنکشن تھے ان میں سے تین کے آگے اگر ناٹ لگا دیا جائے تو تین اور فنکشن بنتے ہیں جو بھی خاصے فنڈامنٹل ہے جو بہت جگہ پہ یوز ہوتے ہیں یعنی نور فنکشن نینڈ فنکشن اور اس کے علاوہ ایکس نور فنکشن ان میں سے نینڈ فنکشن جو ہے وہ ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن میں بہت یوز ہوتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے کچھ چپس وغیرہ کے ساتھ شاید کبھی ایکسپیریمنٹس کیے ہوں تو میں نے بھی بچپن میں ٹی ٹی ایل چپس کے ساتھ بہت ایکسپیریمنٹس کیے تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور جو تھی وہ سیونٹی فور ہنڈریڈ سیریز تھی اور سیونٹی فور ہنڈریڈ جس چپ کا نام تھا وہ اس میں نینڈ گیٹس ہی ہوا کرتے تھے تو ان کو ملا جلا کے ہم عجیب و غریب چیزیں ایک زمانے میں بنایا کرتے تھے تو جناب یہ ہم نے بات کر لی چار فنڈامنٹل فنکشنز کی اور اس کے بعد تین جو ہیں ڈیرائیوڈ فنکشن یعنی کہ نور فنکشن نینڈ فنکشن اور اس کے علاوہ XNOR function exclusive not or function اب ہم دوسری جو ہم نے کمپلیکس فنکشن آپ کو دکھایا تھا اس کا ٹروتھ ٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب یہ جو فنکشن تھا یہ بھی ٹو انپٹ والا فنکشن تھا اس میں ان پٹ تھی ایکس اور وائی اور آؤٹ پٹ تھی زیڈ اور یہ فنکشن تھا y dot x plus y یعنی پہلے آپ ایکس پلس وائی نکالیں ایکس اور وائی کا اور فنکشن نکالیں پھر اس کو اینڈ کر دیں یعنی ریزلٹنٹ کو اینڈ کر دیں دوبارہ وائی کے ساتھ تو یہ بھی اسی طرح ڈیوائڈ اینڈ والی اسٹریٹجی تھی کہ اس کو ہم اسٹیپس میں کریں گے تو پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ ہم ان پٹس لکھیں گے ایکس اور وائی اس کے بعد ہم ایکس پلس وائی یعنی ایکس اور وائی کا اور نکالیں گے اور اس کے بعد جو ریزلٹنٹ ہوگا اس کو ہم وائی سے اینڈ کر دیں گے تو اس کا جو ٹروتھ ٹیبل بنے گا اس میں چار کالمز ہوں گے پہلا کالم ایکس کا دوسرا وائی کا تیسرا ایکس پلس وائی کا اور آخری کالم جو ہوگا وہ فائنل ریزلٹ یعنی زیڈ کا ہوگا where z is equal to y dot x plus y تو وہی دو ان پٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار روز ہوں گی سب سے پہلے ہم ایکس پلس وائی جس طرح ہم نے پچھلی پرابلم میں دیکھا تھا وہ نکالیں گے وہ تو بڑا سادہ سا ہے یعنی زیرو ون ون ون اب ہم نے اس ریزلٹ کو لینا ہے اور اس کو وائی سے ڈاٹ کرنا ہے یعنی اس کو وائی سے اینڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اب جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ٹروتھ ٹیبل میں جو دوسرا کالم ہے اور تیسرا کالم جو ہے ان کو اینڈ کر کے اس کا ریزلٹ ہم نے چوتھے کالم میں لکھ دینا ہے تو بڑا سادہ سا ہے پہلے جناب کمبینیشن ہے زیرو زیرو کا تو ظاہر ہے زیرو زیرو کا اینڈ کریں گے تو جواب تو زیرو آئے گا دوسرا کمبینیشن جو ہے وہ ون ون کا ہے تو ان دونوں کو اینڈ کریں گے کیونکہ بوتھ آر ون اس کا مطلب ہے ان کا اینڈ جو ہوگا وہ بھی ون ہوگا تیسرا کمبینیشن زیرو ون کا ہے because both are not one اس کا مطلب ہے ان کو اگر اینڈ کریں گے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی جی ہاں آؤٹ پٹ زیرو ہوگی آخری کمبینیشن جو ہے وہ ون ون کا ہے تو جناب ان دونوں کو اینڈ کریں because both are one that's y the output will also be one تو جناب ہمارا truth table for y dot x plus y complete ہو گیا سو فار زیرو زیرو ہمارا جواب ہے زیرو فار زیرو ون ہمارا جواب ہے ون فار ون زیرو ہمارا جواب ہے زیرو اور آخر میں for one one z is equal to one so بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو اسٹیپس میں کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے فائنل ریزلٹ پہ آ جاتے ہیں اب جناب ہم آخری جو کمپلیکس کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا اس کا ٹرو ٹیبل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے یعنی تھوڑی سی کمپلیکسٹی زیادہ ہے کیونکہ نہ صرف ہمارے پاس وائی ان پٹ ہے اور ایکس انپٹ ہے ہمارے پاس ایک تیسری انپٹ بھی ہے ڈبلو تو اب ہمارے پاس آؤٹ پٹ تو ایک ہی ہے لیکن ان پٹس کی تعداد تین ہو گئی اب تین ان ہیں ان میں سے ہر انپٹ جو ہے وہ دو ویلیوز لے سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے total number of is higher now آپ کو یاد ہوگا کہ جب صرف ایک انپٹ تھی total number of was two جب دو پٹس تھیں total number of combination was four اب اگر آپ ایکس وائی اور ڈبلو کے کمبنیشن کاؤنٹ کرنا شروع کریں ویئر ایکس وائی اینڈ ڈبلو آر آل بولین تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل کمبنیشن بنیں گے آٹھ اچھا آٹھ فنکشن ہوگا اس کا مطلب ہے آپ <clears throat> آپ کا کا ٹیبل ٹیبل ٹروتھ تو اب خاصا لمبا چوڑا ہوگا یعنی اس میں آٹھ روز ہوں گی ہمارا ناٹ کا جو تھا اس میں صرف دو روز تھیں اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی کیونکہ دو انپٹس تھیں اس لیے ہر ٹروتھ ٹیبل میں چار روز تھی اب جناب آٹھ روز ہوں گی تو سب سے پہلے تو ہم تین کالم بنائیں گے ایکس کا وائی کا اور ڈبلو کا آپ کی تین ان پٹس ہیں اس کے بعد ہم جو انٹرمیڈیٹ ایک ریزلٹ ہے وائی ڈاٹ ایکس کا وہ کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فائنل ریزلٹ جو ہے اسے کیلکولیٹ کریں گے یعنی z is equal to y dot x exclusive or with ڈبلو تو آئیے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب چلے اب ہم چوتھا جو ہمارا کالم ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوتھا کالم ہے وائی ڈاٹ ایکس کا وائی ڈاٹ ایکس کے لیے ہم صرف پہلے اور دوسرے کالم پہ کانسنٹریٹ کریں گے ان کو ہم ڈاٹ کریں گے اور اس کا جواب جو ہے ہم چوتھے کالم یعنی وائی ڈاٹ ایکس کے کالم میں لکھ دیں گے سب سے پہلے تو کمبینیشن ہے زیرو زیرو کا پھر دوبارہ زیرو زیرو کا کمبینیشن ہے ان دونوں سیرتوں میں وائی ڈاٹ ایکس تو زیرو ہی ہوگا اس کے بعد کمبینیشن ہے زیرو اور ون زیرو اور ون کا یہاں بھی ایسا ہی ہوگا یعنی ان کا اگر ہم اینڈ لیں گے تو آؤٹ پٹ تو زیرو آئے گی کیونکہ اینڈ کی آؤٹ پٹ تو تبھی ون ہوتی ہے جب دونوں ان پٹ جو ہوں اس کی ون ہو تو یہ شروع والے جتنے کمبینیشن ہیں شروع کے جو چھ کمبینیشن ہیں ان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایکس اور وائی دونوں کے دونوں ون ہوں صرف آخری دو یعنی ساتواں اور آٹھواں جو کمبینیشن ہے ایکس اور وائی کا اس صورت میں ایسا ہے کہ ایکس بھی ون ہے وائی بھی ون ہے اس لیے وائی ڈاٹ ایکس جو ون ہوگا تو جناب ہمارا چوتھا کالم یعنی وائی ڈاٹ ایکس کا کالم کمپلیٹ ہو گیا اس کے پہلے چھ ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیرو ہے اور آخری دو جو ہیں وہ ون ہے اب ہم نے اپنے ٹیبل کا آخری کالم فل کرنا ہے ہم کریں گے یہ کہ یہ جو چوتھا کالم ہے اور جو تیسرا یعنی ڈبلو کا کالم ہے ان کا ایکسکلوسو اور لے کے ہم کہاں لکھ دیں گے آخری کالم میں تو آئیے یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلا کمبینیشن دیکھتے ہیں یعنی ڈبلو جو ہے وہ زیرو ہے اور وائی ڈاٹ ایکس جو ہے وہ بھی زیرو ہے ان دونوں کا ایکسکلوسو اور ظاہر ہے کیا ہوگا ہوگا زیرو کیونکہ ایکسکلوسو اور کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ون ہو کیونکہ اس صورت میں دونوں کے دونوں زیرو ہیں اس لیے جواب اس کا زیرو ہی ہوگا دوسرا کمبینیشن دیکھیں وہ ہے ون زیرو کا تو یہاں پہ ایکسکلوسو اور آپ کو کیا دے گا ون تیسرا کمبینیشن زیرو زیرو کا ہے جواب زیرو آئے گا تیس چوتھا کمبینیشن جو ہے ون زیرو کا ہے پھر جواب بنائے ون آئے گا تو ہم اس طرح کرتے جائیں گے اور ہم آٹھ کی آٹھ جو ایلیمنٹس ہیں آخری کالم کے ان کو فل کرتے جائیں گے ہم ان کو فل کر لیں گے and we are done we have computed the truth table for y dot x exclusive or with ڈبلو تو اس میں ہمارا آخری کالم جو آیا ہے وہ ہے zero one zero one zero one one zero تو ہم نے دیکھا بڑا سادہ سا طریقہ ہے بہت ہی سادہ طریقہ ہے ان ٹرو ٹیبلس کو ڈرا کرنے کا آپ ان پٹس لکھتے ہیں انٹرمیڈیٹ ریزلٹس لکھتے ہیں اور آخر میں فائنل ریزلٹ لکھ دیتے ہیں ایک چیز جس کو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ ہے number of rows in truth table شروع میں ہمارے پاس صرف ایک ان پٹ تھی تو دو روز تھیں پھر دو ہوئی تو چار روز ہو گئیں پھر تین ان پٹس تو ہماری آٹھ روز ہو گئیں یہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ویریبل ہیں ہر ویریبل کی دو دو مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں تو پھر ہم کمبینیشنس کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کتنے کمبینیشنس ہوتے ہیں تو اس میں فارمولا جو ہے وہ ہے two raise to power n کا where n is the number of variables اور ٹو جو ہیں ہر ویریبل کی پاسبل ویلیوز ہیں تو two raise to power three آٹھ ہوتا ہے اس لیے تین ان پٹس کے لیے آٹھ روز ہوں گی اگر ہمارے پاس چار ان پٹس ہوتی تو سولہ پانچ ان پٹس ہوتی تو بتیس چھ ان پٹس ہوتی تو چونسٹھ اور سات ان پٹس ہوتی تو ایک سو اٹھائیس روز ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ان پٹس ہوں تو یہ ٹروتھ ٹیبل بنانا خاصا مشکل اور ٹی ڈی ایس کام ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو اسکرین پہ اپنی اسائنمنٹ نمبر 3 نظر آ رہی ہے یہ اسائنمنٹ جو ہے it is about today's lecture یعنی بائنری نمبرس کے بارے میں اور خاص طور پہ ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کے بارے میں اس اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ جو ہے that is about drawing truth tables for various Boolean variable combinations تو اس کی ڈیڈ لائن جلد ہی ہے آپ اپنے سلیبس میں دیکھ لیجئے ڈیڈ لائن کے لیے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے سبمٹ کس طرح کرانا ہے اب میں سمرائز کرانا چاہوں گا کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بائنری سسٹم نمبرز کا کیا ہوتا ہے اور وہ ڈیسیمل سسٹم سے کس طرح ڈفر کرتا ہے پھر ہم نے پوزیشنل نوٹیشن دیکھی جو ڈیسیمل اور بائنری نمبر سسٹم دونوں میں یوز کی جاتی ہے مختلف نمبرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور آخر میں ہم نے ایک پروسیس سیکھا ایک الگریزم سیکھا جس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو ایک بائنری ورژن میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ دوسرے حصے میں ہم نے لاجک آپریشنس کی بات کی کہ بولین ویریبلس کو ملا کے ہم نئی چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم ملاتے ہیں تھرو لاجک آپریشنس تو ہم نے جو کچھ فنڈامنٹل لاجک آپریشن سے وہ دیکھے یعنی not operation or and XOR nor nand اور ایکس نور اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو کمبائن کر کے ہم نئے اور کمپلیکس فنکشنز کس طرح بنا سکتے ہیں اور یہ سارا کام ہم نے کیا with the help of truth tables ہم نے یہ بھی دیکھا کہ the number of rows in truth table is determined by the number of inputs ایک ان پٹ کے لیے دو روز دو کے لیے چار اور تین کے لیے آٹھ روز ہوا کرتی ہیں نیکسٹ ٹائم تو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہے لیکن اس سے اگلا لیکچر یعنی دسواں لیکچر وہ بھی خاصا انٹرسٹنگ ہے دسواں لیکچر میں ہم سافٹ ویئر کی بات کریں گے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سافٹ ویئر کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں نہ صرف یہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ what is a different between system software and application software تو انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ